عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک نے ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا آپ رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کھجور کے باغات کے اعتبار سے مدینہ کے انصار میں سب سے بڑے مالدار تھے اور انہیں اپنے تمام مالوں میں مسجد نبوی کے سامنے بیرہا کا باغ سب سے زیادہ پسند تھا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کا میٹھا پانی پیتے تھے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی نیکی تم ہرگز نہیں حاصل کرو گے جب تک اپنے اس مال سے نہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہو تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نیکی ہرگز نہیں حاصل کر سکو گے جب تک اپنے ان مالوں میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں زیادہ پسند ہوں اور میرے اموال میں مجھے سب سے زیادہ پسند بیرہا ہے اور یہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے میں اللہ کی بارگاہ سے اس کی نیکی اور ذخیرہ آخرت ہونے کی امید رکھتا ہوں آپ کو جہاں اللہ تعالیٰ بتائے اسے خرچ کریں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاباش یہ تو بڑا فائدہ بخش مال ہے یہ آپ نے بجائے رابح کے رائح کہا یہ شک عبداللہ بن مسلمہ راوی کو ہوا تھا اور جو کچھ تم نے کہا میں نے سن لیا ہے اور میرا خیال ہے کہ تم اسے اپنے ناتے والوں کو دے دو ابو طلحہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا ہی کروں گا چنانچہ انہوں نے اپنے عزیزوں اور اپنے چچا کے لڑکوں میں تقسیم کر دیا اسماعیل عبداللہ بن یوسف اور یاہیا بن یاہیا نے مالک کے واسطے سے رابح کے بجائے رویح بیان کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو انہتر